بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذین اصطفا اما بعد اسلامی تاریخ مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد نبی سے جانا جاتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا اس سے ملی ہوئی دو یتیم بچوں کی زمین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند فرمایا ان دونوں بچوں نے اسے مفت پیش کرنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت دے کر خریدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی صحابہ کرام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور خوشی میں شوقی آشار پڑھتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ اشار پڑھتے اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ یعنی اے اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی اس کی دیواریں کچی تھی اس کے پائے کھجور کے تنے تھے اس کی چھت کھجور کے پتے کے پتوں کی تھی مگر اس کا امام اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین جیسی مقدس ہستیاں تھیں اللہ کی قدرت شہر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے جس سے لاکھوں کروڑوں انسان پانی پیتے ہیں ہمارے زمانے میں تقریباً تیس لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹتے وقت زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے عرب کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے اس کے علاوہ سال بھر عمرہ کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے کہ آج تک اس میں پانی کی کمی نہیں ہوئی یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کی سینچائی بارش چشمے یا نہر کے پانی سے کی جاتی ہو اس کی پیداوار میں سے دسواں حصہ نکالنا فرض ہے اور جس کی سینچائی کنویں وغیرہ سے یا ٹیوب ویل سے یا پمپ وغیرہ کے ذریعے کی جاتی ہو تو اس کی پیداوار میں سے بیسواں حصہ نکالنا فرض ہے فائدہ جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ فرض ہے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجورے تناول فرماتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوتی تھی یعنی تین پانچ سات وغیرہ ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو بنا کر نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح ہوگا اور جو شخص صرف چاشت کی نماز کے لیے نکلے یعنی کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو تو اس کا اجر عمرہ کرنے والے کے برابر ہوگا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنا جس کے درمیان دنیاوی بات چیت نہ ہو تو اس کا یہ عمل الگین یعنی جس میں نیک لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں اس کا یہ عمل الگین میں لکھا جاتا ہے ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے ستر گناہ ہے سب سے کمتر درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیوں قرآن حدیث میں بہت سخت وعید نازل ہوئی ہے سود کھانے والوں کے بارے میں انٹرسٹ لینے والا انٹرسٹ کی گواہی دینے والا ان چاروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اس لیے قرآن کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو چار بڑی بڑی وعید قرآن میں موجود ہے سود کے خلاف کہ جو آدمی سود کا استعمال کرتا ہے قرآن نے چار سخت وعیدوں کو بیان کیا پہلی وعید ہے الَّذِينَ يَقُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْرِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَ الْبَيُّ مِسْلُ الرِّبَا پہلی وعید یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود لیتے ہیں سود دیتے ہیں سود سود کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے میدان میں انہیں خپتی بنا کر اٹھائے گا جس سے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو اور خپتی کا مطلب یہ ہے وہ مدھوشی کے عالم میں ہوگا اسے بالکل ہوش نہیں ہوگا ایسے مدھوش جیسے نشے والا ہوتا ہے اس طرح وہ قیامت کے میدان میں اٹھے گا اور مفسرین کرام نے لکھا ہے جیسا جرم ویسی سزا کہ دنیا میں لوگوں سے سود وصول کیا کرتا تھا اور دنیا کی محبت میں اللہ کے حکموں کو بھول گیا تھا اور دنیا میں لوگوں کا خون چوس رہا تھا اور مدوشی کے عالم میں تھا ہوش نہیں تھا اسے اس بنا پر کل قیامت میں بھی اسے مدوشی کی حالت میں اٹھایا جائے گا دوسری وعید قرآن کریم میں وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ بڑی خطرناک وعید ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الآية هي أخوف آية في القرآن حيث عوعد الله المؤمنين بالنار المعدى للكافرين امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے تحت لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا یہ پرنسپل ہے کہ ایمان والا جب گناہ کر کے جاتا ہے اگر وہ گنہگار ہے اسے جہنم میں ڈالیں گے جب گنا واش ہو جائیں گے اسے پالش کر دیا جائے گا پھر اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا لیکن یہ آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں سود کھانے والے کو وہی آزاد ہوگا جو کافر کو ہوتا ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ اتنا خطرناک عذاب ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے حضرت مولا حضرت محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی وہ لکھتے ہیں کہ جو سود کا کھانے والا ہے اور جو کفار ہے وہ جہنم میں پہلو ب پہلو ہوں گے یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو جو عذاب اللہ نے کافر کے لیے رکھا ہے قرآن میں ہے سود کھانے والے کو وہی عذاب دیا جائے گا اللہ حفاظت فرمائے تیسری وعید قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یم حق اللہ ربا ویرب صدقات کہ سود کا جو مال ہوتا ہے انٹرسٹ بیسڈ پر جو مال لیا جاتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے اور صدقوں کو اللہ بڑھا دیتا ہے کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ آخرت کے بارے میں ہے کہ سود مٹا دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے پر اسے بڑی بڑی نعمتیں دے گا لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سود سے کمایا ہوا جو مال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں ہی مٹا دیتے ہیں اور مستد احمد کی روایت ہے ان ربا و ان فان عاقبته تصير الى العقل کہ سود بہت معلوم ہوتا ہے انویسٹ کرو انٹرسٹ آیا بہت معلوم ہوتا ہے لیکن انجام کار وہ تباہ ہو جاتا ہے اور اللہ اسے ختم کر دیتے ہیں اور حضرت مامر رحمت اللہ علیہ تو بڑے تابع گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے میں نے لوگوں کو دیکھا جو سود سے مال کماتا ہے چالیس سال سے پہلے پہلے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے تیسری و چوتھی وعید قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ چوتھی وعید اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی سودی کاروبار کرے سودی لین دین کرے سود دے سود لے اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتے ہیں کہ اے سود کے لینے دینے والے اللہ اور رسول تجھ سے اعلان جنگ جنگ کر رہے ہیں اور اللہ رسول جس سے لڑائی کے لیے کھڑے ہو جائے اعلان جنگ کرے اس سے بڑھ کر کون خسارے میں ہو سکتا ہے یہ پورے قرآن کو سٹڈی کرو یہ چار بڑی بڑی وعیدیں ہیں جو انٹرسٹ کے باب میں اور سود کے بارے میں قرآن میں موجود ہے اور حدیثوں میں دیکھو ایک حدیث ابھی آپ نے سنی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اور ایک چیز سود کا لین دین ہے اور شب میراج کی وہ روایت تو بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کے لیے گیا تو میں جب گزر رہا تھا ایک جگہ پر میں پہنچا میں نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے ایک آدمی اندر ہے ایک آدمی باہر ہے اندر جو خون کی نہر میں ڈوبا ہوا ہے وہ نکلتا ہے وہ باہر آنا چاہتا ہے تو جو باہر والا آدمی ہے اسے پتہ پتھر مارتا ہے اتنا زور سے پتھر مارتا ہے وہ زخمی ہو کر پھر گر جاتا ہے وہ پھر نکلنا چاہتا ہے پھر اسے مار کر گرا دیا جاتا ہے میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہے تو فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی لین دین کیا کرتے تھے اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی انٹرسٹ کی ایک پینی کو کھانا تھرٹی سکس ٹائم زنا کرنے کے برابر ہے اللہ حفاظت فرمائے اور یہ روایت جو ابھی آپ نے سنی اس میں تو یہ فرما دیا گیا کہ سبعون کہ سود کے اجزاء ہے ہے گناہ اور سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرے اللہ تبارک و تعالی ان تمام ایسے سودی کاروباروں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کو بتلا دو کہ دیکھو بینک بینک میں کبھی کبھی اکاؤنٹ میں ہمارا انٹرسٹ جمع ہو جاتا ہے اس کا ایزیسٹ وے ہے اس گنا سے بچنے کا کہ جتنا جلدی ہو سکے جو بینک کے اندر ہمارا انٹرسٹ ہے اسے ہم فوراً نکال لیں اور نکال کر غریبوں کو یہ دے دیا جائے زکات کے جو مستحقین ہیں غریب مسکین بیوہ یتیم لاچار مجبور ان کو سود کی رقم بھی دی جا سکتی ہے البتہ اتنا فرق ہے کہ زکات دی جاتی ہے ثواب کی نیت سے اور سود میں ثواب کی نیت نہیں کریں گے گے ویسے ہی غریبوں کو دے دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس بری لانت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے ہوگی وہ ہورے صفائی میں ایسی ہوگی گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے فائدہ اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا یہ ہاضمے کے لیے بہت ہی مفید ہے اخیر میں قرآن کی ایک نصیحت قرآن میں اللہ اللہ فرماتا ہے بے شک اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما سکون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين